مدين اللهم بارك بارك على على محمد محمد وعلى آل كما إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ازواج بانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سارے مسلمانوں کی ماؤں ان ماؤں کے بارے میں مختصر کا ذکر آ گیا تھا جن کو خدا بند کریم نے اتنا نوازا کہ جبریل ان کو سلام کرتا تھا عرصے عظیم سے ان کو سلام آتے تھے اللہ کا لاجلہ محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی جھولی میں ہوتے تھے پھر بھی کسی کو یہ چھٹی نہیں ملی کہ تم اتنے بڑے نبی کی بیویاں ہو جاؤ کیا کرو گی جی؟ نمازیں پڑھ کے کیا روزہ رکھنا ہے نبی کی گھر والی چین سا کائنات کی گھر والی ہو بھوکی مرے روزے رکھے کیوں سردی میں رزو کرے گرمی میں روزے رکھے کیا مصیبت آئی ہے امام المدینا کی ہو کر اتنی محنت کیا خدا کے یہاں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بھی نہیں چلے گی کہ اپنے اسمادی متحرات کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے اور اللہ میاں سے یہ تو میرا گھر ہے اسے تو نہ مگر ایسا نہیں ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے سیاد تھا سلم رضی اللہ تعالیٰ لاؤں اپنی رات کو عبادت کرتے کرتے نیند کم کرنے لگتی ہے اپنے بال سر کے بال رسی میں باندھ کر چھت میں باندھ دیتی ہے جب نیند کا جھٹکا لگتا ہے سر کے بال کھینچتے ہیں نیند اڑ جاتی ہے اس نے پوچھا ہے امر سلم یہ تم نے کیا کر رکھا فرمانے لگے تم نہیں جانتی جتنا اپنے رب کو یاد کروں گی میرا کام بنے گا کتنے خوش نصیب ہوں گی وہ مائی جن کو شادی کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے النبی اولاد المؤمنین قرآن کریم زیادہ کا تعریف کرتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے شہنشاہ کائنات کی چاچی کا کی دیا ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا خامن ابو سلمہ میرا خامن تھا میں اس کی گھر والی تھی ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا بڑا ذوق اور شوق تھا ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی کون سا مرد ملے گا حضرت سلمان فارس حضرت سلمان فرمانے لگے ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں میں نے سنا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہو عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرو وہ اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی ان سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا آؤ ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں وعدہ کر لیں اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی میں جاؤں آپ شادی نہ کرنا تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے اگر کبھی سلما فرمانے لگے نہیں نہیں میری بات کو مان لینا بعد بات کر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دو چار ہونا پڑا حمسے کی ہجرت کی مزلم صاحب کی ہجرت کی میرا خامن بھی مسلمان تھا میں بھی مسلمان تھی لوگوں یہ اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا سوروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا مصیبتوں سے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے وہ بال جاؤ ان میں ساتھ ہو کر تم نے کتنی نبھائی تم نے کس آسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ان میں سلما اونٹ پہ بیٹھ گئی بہت سلما بچہ ہے سلما نے کھیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے ان میں سلما کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے فرماتی ہے میرے نیچے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ اس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 ہے پڑھے تو وہ بھی نا آج کون سی بخشش ہو رہی ہے مسلمان رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے خامد مدینے میں بچہ میرا سسرال والوں کے پاس میں اپنے میکے والوں کے پاس سارا دن ریت کے ڈبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی ایک سال مکمل روئی ام سلم اور یہ تکلیف آئی ہے کلمے کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے اللہ کی توحید کی وجہ سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے ایسے قدردان لوگ تھے کیا ان کے یہاں ایمان قیمت رکھتا تھا سزا صرف ایمان کی ہے ابو سلمہ مدینے میں لڑکا سسرال والوں کے پاس خود یہاں روتی ہے فرماتی ہے کوئی ایسا نہ تھا سارا دن پہاڑی پہ بیٹھ کے اکیلی رویا کرتی تھی آج تو اگر تھوڑی سی جی کوئی پریشانی آ جائے بستی میں سے محلے میں سے کئی رہنما اٹھ کھڑی ہوں گی پرانی پرانی منہ میں دانت نہیں پیٹ میں آت نہیں بک کے میں سے تھا فجر ٹھیک تھی رہتی یہ کپڑ لے جا جاتے پیر بیٹھا وہ ککڑ جا کے وہ متھے مار اور تیری بیماری کا علاج کرے گا اندازہ لگا صرف کا راستہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے مسلم دلہ نہ رو رہی ہے خامن کا پتہ نہیں لڑکی کا پتہ نہیں کلمے کی وجہ سے مصیبت میں آئی ہوئی ہے ایک دن بھی دہر کے دروازے پہ نہ گئی ایک دن بھی شرکیا کلمہ سبان سے نہ نکلا ایک دن بھی یہ بات نہ کہی آئے میری جان کو کیا بن گئی اللہ کریم کا دروازہ کھٹ ہے الہی میرا بچہ مجھے ملا میرا خامن مجھے ملا بلا پھر ایک دن پہ آیا بھائی کو وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا اور ظالموں تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے اسے چھٹی دو بیچاری اپنے خامن کے پاس جائے بچے کو لے تم کیوں مار رہے ہو عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا کھیل لینا کہ مذاق نہیں ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں کبھی جلوس نکالتی ہیں کبھی آزادی جائز ہے کہ نہ جائز ہے تم نے ہی ان کو آزادی دی ہے تم نے ان کو استعمال کیا تم نے ان کو بتایا کہ آؤ بی اے ایم اے کرو یوں کرو پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے یہ بھی تو آخر عورت ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی ابھی کچھ سفر طے کیا تھا ایک صحابی ملا غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا ہے تو کون ہے نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں حامد مدینے میں ہے مدینے میں جا رہی ہوں میری ساتھ کوئی ہے کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس کیسا ایمان ہوگا کہتے میری ساتھ اللہ ہے مائی ربی میرے ساتھ میرا رب ہے صحابی نے مہار پکڑ لی نکیل پکڑ لی آگے آگے چلا جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا یہ نیچے اترتی نماز ادا کرتی ضروریات سے فارغ ہوتی پھر سوار ہو جاتی پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا سیدہ ام سلم فرماتی ہے رب الجلال جلال کی قسم میں نے جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے گنڈے منہ کے آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب کو گھوڑے کی طرح ہی ہی ہوئی نہیں اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی مدین پاک میں مسجد قبا کے قریب پہنچی اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قبا میں ٹھہرا ہوا ہے یہاں تیرا خامن ہے چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کس وجہ سے کہ اکیلی ہے کہیں پریشان نہ ہو میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا پیدل کا سفر ہے آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے اگر رستہ بتانا پڑے تو دو قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا زبان نہیں ہلاتا سر ہلاتا ہے دڑی پکے کا سٹان کی زبان نہیں ہلاتے لوگ جو ادھر کو رستہ ہے ادھر کو جاؤ ادھر کو یوں جاؤ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تو صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں میں نے کہا پھر آڑ کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے اچھا کوئی دھندا کرے گی اللہ پاک جل شانو نے فرمایا یا والذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون ایمان والو کلمہ پڑھنے والوں لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر ایزل کے بغیر مت داخل ہو حتی تسلیمو علی اہلیہا سلام کرو گھر والوں کو جواب ملے اجازت ملے پھر اندر داخل ہو وہ کیلپ مورتی تم اگر گھر والے یہ کہے کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ ناراض مت ہو اللہ پاک علیم و خبیر ہے علیم بذات صدور اس کی ذات ہے اس کا کتنا بڑا کرم ہے بیٹی تیری بیٹی میری بہن میری بہن تیری اور خدا ہماری بہنوں کی بیٹیوں کی آبرو اور عزت کا کتنا نگہبان ہے کتنی حفاظت کرتا ہے پرورتگار دارے آلہ حتیٰ کہ اس بارے میں یوں فرمایا تین ٹائم ایسے ہیں کہ گھر میں باپ بھی بیٹا بھی خامن بھی کھڑکا دڑکا کر کے آئے کھانسی کورا کر کے آئے تاکہ گھر کی عورتوں کو پتا چل جائے کہ آ رہا ہے باپ کیوں نہ ہو بیٹی کیوں نہ ہو بہن کیوں نہ ہو خامن کو بھی اجازت نہیں بغیر گھر میں کھانسے ہوئے داخل ہونے کی کھڑکا دڑکا کر کے آئے تم سارے کہہ رہے ہو گے کہ جی بیوی کو کیا حرج ہے جب اندر آئی بیوی تو خامن کھڑکا دڑکا کر کے کیوں آئے نہ معلوم وہ کس حالت میں بیٹھی ہے نہانے دھونے میں ہے اور پھر یہ غیرت کی بات ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں برس ساتھ رہی میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا محبت تھی مجھے آقا دو عالم سے تھی اور حضور کو مجھ سے محبت تھی مگر قسم کھا کے فرماتی ہے کہ ایک وقت ایسا نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے پردے کی جگہ کو میں نے دیکھا اور حضور نے میری پردے کی جگہ کو دیکھا ہو میاں بیوی نبی اور گھر والی ہے تو یہاں پہ فرمایا من قبل کراتل الفجر فجر کی نماز سے پہلے دکان سے اٹھ کر بیٹھک سے اٹھ کر گوار بیٹھک سے اٹھ کر باہر سے آ کر نہانے دھونے کا وقت ہے کپڑے بدلنے کا ٹائم ہے نہ معلوم بہن کس حالت میں ہے بیٹی کس حالت میں ہے اماں کس حالت میں ہے گھر والوں کو حکم ہے کہ کھڑکا دھڑکا کر کے آؤ دروازہ کھٹکھٹا دو کباڑ بجا دو تاکہ پتا چل جائے کہ آ رہا ہے من قبل من الظهيرة ٹھیک دوپہر کے وقت گرمیوں میں نہانے کا وقت ہے کپڑے دھونے کا وقت ہے سو جانے کا وقت ہے ابا میاں آئیں گے بیٹی نہ معلوم کس حالت میں ہے اما کس حالت میں ہے بعد صلاة العشاء عشا کی نماز کے بعد بھی تین وقت قرآن کریم نے بتلائے کہ گھر والے بھی حامد بھی بیٹے بھی مالک بھی ابا بھی بھائی بھی گھر میں کھڑکا کڑکا کر کے آئے تو تین وقتوں میں تو گھر والوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا اور ہم ایک دوسرے کے گھر میں کڑم کڑم کڑم کڑم یوں ہی آ اور میاں کی بھی آخر میں سگریٹ لاؤنی تھی تم پتا نہیں تو سگریٹ لاؤنی ہے یا اتنے گھر دے میں تو بھا لانی ہے یا ماٹس لانی کیا پتا بہرحال ہم نے قرآن کریم کے خلاف کرنا اور پھر منہ کی کھانی ہے چلنا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے آکام کے خلاف اب عورت کو اسلام نے حکم دیا آپ مسجد میں بیٹھے ہیں باوضو بیٹھے ہیں قبلہ رخ روح کیا ہوا سب نے کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ بتا سکے کہ اسلام میں دین میں اللہ کے قرآن میں حدیث پاک میں بد اخلاقی کی اجازت ہے تلخ کلامی کرنے کی بد اخلاقی کرنے کی دوسرے پر حملہ کرنے کی اجازت ہے لیکن قربان جاؤں عزت اتنی بڑی شہ ہے آبرو اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو حکم دیا کہ اگر گھر میں بچہ نہ ہو جواب دینے والا کوئی نہ ہو اور کنڈی کھٹکھٹائے یا گھنٹی بجائے اور پوچھ کے پوچھتا ہو کہ آواز لگا رہا ہو تیرے خامن کو تو تو پلک کلامی کے ساتھ کو یا نہیں ہے کدھر گیا مجھے جہاں بتا کے جاتا ہے وہ لکھ کے کے گیا ہے پھر کبھی اگر تیرا خامند اس کو یوں کہے گا نا کہ یار جاتے ہوئے مجھے گھر سے بلا لینا وہ کہے گا واسطہ خدا دا میں تین گھروں نہیں بلا رہا تو سنالی کی تھان ڈہل رکھی ہوئی ہو تو کھان دیا بندیا بندیال کبھی بھی تیرے گھر کا رخ نہیں کرے گا اور اگر یوں دروازے کے پاس پردے کے پاس کھڑی ہو کر کے یوں کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ تو میں فلاں دفتر سے آیا ہوں اچھا بیٹھک کھلوا دیتے ہوں تشریف لے آئیے وہ تشریف لے آیا ہاں گرم پیئیں گے یا ٹھنڈا پیئیں گے میں پی رکھا ہے نے تکلف سے کام نہ لیجیے یہ گھر آپ کا ہی ہے یوں نہیں کہتی میں بھی آپ بھی دے رہی ہوں تکلف سے کام لا لیجیے گا یہ خراب کا ہی ہے جب اس طرح سے عورت بات کرے گی وہ تو اگلے دن بھی بہانہ ڈھونڈ کر کے وہ تو گئے میں چلتا چلتا دلہ دروازہ کھٹکھٹائے گا تیرا اسلام نے تیری عزت بچانے کے لیے تیری آبرو بچانے کے لیے تیری آنکھوں سے لے سر کے بال سے لے کر تیرے پیروں کے ناخنوں تک کی حفاظت کی ہے فرما بلا ریبنا ہندی ما نو من ہند عورت کو حکم ہے کہ وہ پاؤں بھی ذرا آہستہ رکھے بعض مرتبہ پیروں کی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے جوان ہے یا بوڑھی ہے اور آج کل تو پتہ نہیں وہ اتنی لمبی لمبی کھری ہے جیسے بیل کے سینگ نہیں ہوتے ایسی ایسی کھری لگی ہوئی ہے پتہ نہیں چلتی کیسے ہیں گرتی نہیں ان کے گھٹنے نہیں ٹوٹتے عوام کے مطلب کی تو وہ جوتی نہیں ہے یہ فرسٹ لیڈی جو ہے نا فرسٹ کلاس لیڈیاں ان کے مطلب کی ہیں وہ یہ پہنتی ہیں ان کی کھوپڑی بھی خراب ان کی کوری بھی خراب دونوں چیزیں بگڑی ہوئی قرآن کا تولا یا غریب نبی آر آرو چلی نمی آئی تو گرفتار ہو کے ہے تو کافرا ہے تو کافر کی بیٹی اور میں کہتا ہوں کتنی مقدروں والی ہے کہ نبی کی چادر سر پہ آ گئی نبی کی چادر سر پہ آ گئی صاحب احترام نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے میدان جنگ سے گرفتار ہو کے آئی ہے غدار ہے سزا کے قابل ہے بے عزتی کے قابل ہے آبرو ریسی کرنے کے قابل ہے اس کا کیا احترام ہے فرمایا اولا کو ٹھیک ہے بیٹی کافر کی ہے اپنے باپ کے دروازے بیٹی بیٹھے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے بھی ننگی بیٹھے فرق کیا ہوگا اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے اور میرے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے تو میرا دروازہ رول کا دروازہ کیا برابر ہے کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتی ہے کیا ارادہ ہے اللہ اکبر کافروں کو یہ یقین تھا کہ رحمت کا دریا ہے کرم کا دریا ہے کالی کملی والے کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا یقین نہیں ہمارے مارے مارے کافر کی بیٹی کہنے لگی مجھے تمہارے دریا کرم سے بڑی امید ہے مجھے آپ کے دریا رحمت سے بڑی امید ہے میری عزت بچاؤ گے مجھے با عزت گھر پہنچاؤ گے میرے گھر جنگی قیدی کو یوں کون چھوڑتا ہے بڑے بڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں تکلیفیں کی جاتی ہیں بتا تمہارا اور کیا پروگرام ہے تیرا بھائی کیا کرتا ہے تمہارا تمہارے سردار کیا کرتے ہیں نوز باللہ اگر ہمارا زمانہ ہوتا عرب کی حسین لڑکی ہو خوبصورت لڑکی ہو اور گرفتار کر کے لائے اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو کیا اس کو با عزت سردار کے سامنے لاتے پہ نہیں نہ ادھر ادھر کر دیتے آتا پکے غلام ہیں بخشے ہوئے لوگ ہیں جنت کے ٹھیکے دار ہیں اگلے دن ایک بھی پکڑی کرتا ہوا کہہ رہا تھا روپیہ روپیہ دے ہی جنت لے ہی جاؤ جتنا بھی پالیس روپیے بھی کوئی کرتا نہیں جنت لب جاتی ہے چلو سستا ہر چیز مانگی ہے جنت سستی ہو گئی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف اشارہ کر کے لڑکی کا کہنے لگی مجھے تیرے دریائے کرم سے امید ہے آپ چر کائنات ہے ساری دنیا کی طرف کھانے والے ہے مجھے بائیس تک میرے گھر پہنچاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوانوں کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اسے گھر چھوڑ کے آؤ وہ بھی بڑی پکی نکلی میرے تیرے ورگا عمدہ یا میرے تیرے جیسا ہوتا تو اسی وقت کہتا کہ جی کلمہ پڑھا دو پہلے میں مسلمان بن کے جاؤں گی چاہے اندر سے نہ بن کے خوش تو کر کے جاتی نا یاسو بسند سندھ میں ضلع سانگڑ میں ایک قصبہ ہے بیرانی ٹنڈو آدم کے علاقے میں وہاں ایک کا چھوکرا رام کشن کئی سال ہو گئے مسلمان بن گیا تھا تین سپاہے اس نے یاد بھی کیے پرانے کریم کے اور وہ پھر ہندو بن گیا ہم نے اس کا نام سلیم رکھا تھا ویسے نام اس کا رام کشن ہے پھر جب مجھے ملا تو میں نے کہا رام کشن تو نے یہ کیا کیا کہنے لگا استاد جی قرآن کریم میں کیا بجا نماز کا حکم ہے مسلمان نماز نہیں پڑھتے زکات کا حکم ہے زکات نہیں دیتے شراب کی حرمت ہے حرام ہے شراب پیتے جوا کھیلتے ہیں جب اسلام تمہارے پاس نہیں تو ہم قید ہوئے کیوں پڑے رہے ہم واپس ہو گئے ہماری بدامالیوں کی وجہ سے ہماری بدماشیوں کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے لوگ کافر مر رہے ہیں اگر آج حضور کی سیرت کو عام کر دیا جائے ایک آدمی بھی کافر نہیں مر سکتا ابھی کئی دن گئے ایک اخبار میں بتلا رہے تھے کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا سائنسدان چاند میں گیا وہاں اس نے اذان سنی اور پھر اس نے قاہرہ مصر میں وہی اذان سنی تو علماء سے بات چیت کر کے مسلمان ہو گیا کہنے لگا میں اس رب کو کیوں نہ مانوں جس کی آواز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے چاند میں میں نے پوری اذان سنی چاند میں وہ امریکہ کا سائنسدان یہودی اذان سن کر مسلمان ہو گیا تو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا مجھے پھانسی لگتی ہے مسجد کی طرف آتے ہوئے تیری دکان ختم ہوتی ہے تیرا کاروبار کا پیڑا کرک ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے کرو نا نہیں آنے دیتے جی کو آخر جنت میں جائیں گے نا باپ کی جاتی ہے جنت اگر جنت اتنی سستی ہوتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چمڑے نہ اٹھے جاتے آگ میں جل گئے صحابہ جا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو نوجوان اس بتی کے ساتھ کر دیے سفر لمبا ہے راستہ جنگل کا ہے اندھیرا بھی آیا لڑکی کا بیان ہے جو مسلمان بھی نہیں بنی تھی کہنے لگی میری ساتھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک اس طرف چلتا تھا ایک اس طرف چلتا تھا یوں معلوم مجھے ہوتا تھا یہ دونوں اندھے ہیں انہیں نظر ہی نہیں آتا اور جب یہ کافرا لڑکی اپنے گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا کیا گزری جوانی ہے شباب ہے حسن ہے جمال ہے قد و قامت ہے شکل و صورت ہے کیا بنی تو جو جنگ میں گرفتار ہو کے گئی تھی کیا کیا قربان جاؤں اس لڑکی کے بیان سے کہنے لگی جو میری ستا گرو کی عبادت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سین شاید کائنات کے غلاموں نے کی وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا بھائی ہو کر کر کے تو نہیں سکتا جو انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے وہ بھائی بھی سمجھدار تھا قریب آ کے کہنے لگا پھر کچھ کما کے بھی لائی تھی مطلب یہ کہ ایسے دردار سے خالی تو نہیں آئی کلمہ پڑا کہنے لگی نہیں کلمہ نہیں پڑا اس نے کہا واہ واہ رزب کر دیا ایسے دربار سے خالی آ گئی دربار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو خالی آ گئی انہوں نے تیری ساتھ اتنا سلوک کیا کہ رحمت والی چادر جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تجھے اڑا دی ڈال لگی نہیں میں نے تو نہیں پڑا اور کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا میرا دل تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھوں کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ان لوگوں میں رہوں گی جنت میں جاؤں گی کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے اصل میں میں تجھے لینے آئی ہوں دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے اور کہتی ہے منشا میری یہ ہے کہ چلو ڈھونڈ غلاموں کو چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے اگر تم چاہتی ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پری عدالت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں کہنے لگی دونوں چلتے دونوں چل کر غلامی کریں کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے آج اپنی آپ سڑکوں پہ گرتی ہے شرم نہیں آتی ڈوب کے نہیں مرا جاتا چوڑے ہوئے بیٹھتی ہے میری لڑکی بی یہ پاس ہے میری لڑکی ایم اے بات ہے پھر ہندوستان سے مقابلہ کرائے گا اس کا اندرا کے لال کشتی کراؤ نہیں ہے پاس ہوگی کرے گی کیا سوائے اس کے کہ نہ روٹی پکائے نہ کپڑے دھوئے تیری کھوپڑی مانج مانج کر کھاتی رہے اور کیا کرے رکھو دین سے دور اپنی بچیوں کو پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو آج ہو رہے ہیں اللہ پاک لسان نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا مفہوم بتایا تصور بتایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری گھر والی رضی اللہ تعالیٰ کرا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے کچے حجرے تھے تیرا نبی تو ساری عمر جھوپڑیوں میں گزار کے چلا گیا تیرے دماغ میں ہر وقت بنگلے رہتے ہیں ہر وقت کوٹیاں رہتی ہیں اور واسطہ خدا کا ان بچوں کو برباد نہ کرو کوٹھی بنگلے کا راستہ نہ دکھاؤ ان تمام کو قرآن کا راستہ دکھاؤ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم کا راستہ دکھاؤ تم نے ان کو کہاں ڈال دیا لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے رشوت بٹوڑ کے کوٹھی بنانی ہے حرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے اب اس بات میں آتا کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کو بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتا بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد مرتبہ آدمی چہرہ باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتا بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا پھر یہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں نبی کا کچا اجرا زبرا کو کچا ہے پر جبریل غلامی کرتا ہے جبریل آتا روزانہ رب کی رحمت برستی ہے خدا بند کریم کے سلام آتے ہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے اندازہ لگاؤ زبان ہو ایسا صدیقہ کے قرآن ہو اللہ کا دیوار میں کوئی سوراخ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سوراخ میں سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہ آواز سنی آپ نے اندر جا کر حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے اور پڑھ لے باہر آواز دی ہے ہولی ہولی تلاوت کر بلکہ بٹا ٹھیلا اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس سوراخ میں ٹوٹ کر بند کیا ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے قرآن کی آواز ماں کی آواز نبی کی گھر والی کی آواز نبی نے اس کا انتظام کیا ہے آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے کتنی گانے والی ہیں کتنی بجانے والی ہیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ مرتے وقت قبر میں اتارتے وقت جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں البتہ کانے ناچنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکم ہے کہ اعلان کر کے دکھاؤ بلا کے دکھاؤ اب بلا یہ چیزیں کون بتائے ہم جتنے مولوی ہیں پیر ہیں اگر کنجری بدماش ہمیں آنا دے اصا تو ٹھیک چکا رہے دعا کر دا یا اللہ یہ کاروباری کی برکت گئے جیسا بھی کاروبار ہوگا ہم نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا برکت کی دعا مانگنے کا جو شراب بیچتا ہو شراب زیادہ بکے جو جوا کھیلتا ہو زیادہ جوئے میں پتے لگے جو جس قسم کا کاروبار کرتا ہو اور نظرانے تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی اگر آج تم ملتان شہر میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ کاری امید کو جوئے کے پتوں کا پتا ہے جو جو نمبر وہ بتائے نا ستے میں وہی لگا دو کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ شام تک اگر ایک لاکھ روپیہ نہ آ جائے تو لالچ بھیجنا سارے لللے جاگی ہم جا رہے ہیں قرآن کوئی نہیں پوچھتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کوئی نہیں پوچھتا گرو شریف کے فضائل اور ثواب کوئی نہیں پوچھتا ہر وقت اور ہر لمحہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگیں آواز آئی عامر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عورتوں کو بتا یا ایوہ النبی قلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین ازواج متحرات سے کہو اپنی بیٹیوں سے کہو اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوسروں کو کہو فرمایا پہلے اپنے گھر سے شروع کرواجی پہلا نمبر میرے بابو گھر والیوں سے پردہ کراؤ بنا اپنی بیٹیوں سے پردہ کراؤ سیدہ پہلے پردہ کرے سیدہ ام سلمہ سلم اللہ تعالیٰ پہلے پردہ کرے سیدہ ام حبیبہ سے پردہ کراؤ سیدہ صفیہ سے پردہ کراؤ سیدہ سے پردہ کراؤ سیدہ چبیریہ سے پردہ کراؤ تمام سیدا محمولہ سے پردہ کراؤ پہلے اپنے گھر سے شروع کرو پھر بیٹیوں پہ آ جاؤ رقیہ پردہ کرے سیدا سہلت پردہ کرے سیدا ام بہت پردہ کرے الہ العالمین یہ تو بڑی نبی کی پیاری بیٹی ہے لگتے کے ہے سیدا فاطمہ تو سارا کی کالی کملی والے اس لگتے جگر سے کراؤ ہمارے یہاں کے جتنے قانون ہوں گے گہروں کے لیے افسروں کے لیے کوئی قانون نہیں افسروں کے بیوی بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں قانون آئے گا تو عوام کے لیے آئے گا اور اسلام کا یہ یہاں دیکھو خدا نے پہلے فرما یا والے کل ایسا سے پردہ شروع کر سے شروع کر پھر اپنے کرا تاکہ اس کے پر اس کے پردے کے صدقے میں اوروں کو بھی مل جائے پھر فرمایا و نسائل مومنی پھر مسلمان عورتوں سے پردہ کراؤ سید فاطمت الزارا رضی اللہ تعالی کے بارے میں شاہ العزیز محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قطر العزیز میں لکھا ہے میدان اگر برپا ہوگا قیامت لگی ہوئی ہوگی ہم رو رہے ہوں گی رسول رو رہے ہوں گے پریشان ہوں گے اب ماذا اجبتم سوالات ہوں گے اس رات لگی ہوئی ہے پانچ سو میل پانچ سو برس تیز رفتار گھوڑا دوڑے اتنے دنوں کی چڑھائی ہوگی پل سراب کی پانچ سو برس تک گھوڑا تیز رفتار دوڑے اتنے دنوں کی چڑھائی پھر اتنے دنوں کی کی برابری پھر پانچ سو سال کی لہائی اترائی پندرہ سو سال پل کے لگیں گے تیز رفتار گھوڑا گزرے بال سے تاریخ ہے تلوار سے تکھی اور تیز ہے انبیاء گزریں گے رسول گزر رہے ہوں گے برف رفتار بجلی کی طرح گزر جائیں گے مگر جب باری آئے گی کالی کملی والے کی لپی دیگر فاطمہ کو سارا کی ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا ما کر الانبیاء بل اولیاء یبقو من ابقادکم اے کلیم اللہ اے خلیل اللہ اے ذبیح اللہ اے نوح نجی اللہ اے عیسیٰ روح اللہ اے ابو بکر اے صحابہ اکرام اے قطبو اے ابو تعالی والو آنکھوں کو تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو کملی والے کی بیٹی فاتمت سہارا گزرنے والی ہے اس کا اکرام وہاں بھی ہے اس کے پردے کا اہتمام ہے قرآن اس کی عظمت پہ آخری وقت میں فرمایا ہے تیرے خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ رات کو اٹھانا میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے یہ ہے شہیدوں کے پردے جگہ جگہ کوٹھی پہ لکھا ہوا ہے سید امجد حسین سید لیاقت حسین اور کوٹھی میں سے جب دیکھو تو یوں نکلتی ہیں پھر بکریاں نکل رہی سید ایسے ہوتے ہیں آپ تو سہارا کی آداب ہونے کو دیکھ حسین اور حسن کو جنم دینے والی مائی کو تو دیکھ قیامت میں اس کے پردے کا ٹیکسا بجایا جا رہا تو میں رد کر رہا تھا میرا تو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں نہ میں کوئی سیاسی بندہ ہوں میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہماری عزت برباد نہ ہو کافر کیا کہے گا یہ ہمارے اخبار پڑھ کر ہندوستان کو ٹوٹ چمار ہمارے منہ پہ کیا ٹوکتے ہوں گے کہ یہ ہے اس تاریخی کملی والے کے غلام اللہ پاک میری اور آپ سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام إله العالمين سب ما روك صفاتها فرماه اللہ پاک نے آپ حضرات نے دعا فرمائی رسمی صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے کئی جمعوں کے بعد بتا رہے آئے ہیں اللہ پاک سے فرمائے یہ ہمارے ہم سائے حاجی خدا بخش کی کے ناک کا آپریشن ہوا اللہ پاک سے احتکام لاتا فرمائے بلا العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یہاں بستی میں ایک مائی باہر سے آئی ہوئی ہے مہمان صبح اسپتال جانا آپریشن کے لیے اللہ پاک اس کو بھی احتکام لاتا فرمائے یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے الہی تمام اردو کو بسا دے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ جتنے خدمت گزار ہیں میرے مسجد کے مدرسے کے سب کے مال جان برکت عطا فرما یا اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دے یا اللہ ہم سب کے والدین کی مفرت فرما اے راہی الراحمین تمام مسلمانوں کی بخش فرما ساری امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان سب کا دیندار بنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما یا اللہ مرنا جینا حضور کی غلامی جیسا ہو پرور دگار عالم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ ہم سب کے بال بچوں کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ یہ تمام چیزیں تیرے سپرد ہے تیری پناہ میں ہے ہم سب کی جان مال اس تابر اور ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا یا اللہ اچھے کام کی توفیق عطا فرما ہر سر سے ہر کتنے سے ہر ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما ایک اور ساتھی صبح آیا تھا بڑا پریشان ہے اس کی ملٹری کورٹ میں صبح تعریف اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے یا اللہ ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے تیرے خزانے میں